صلی اللہ رحمۃ کریں عزیز اور دوست سب سے پہلے تو ہمیں اسلام کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام صرف چند عقائد کا نام نہیں بلکہ اسلام زندگی کی جو حقیقت انسان کے سامنے کھولتا ہے تو جو طریقہ حیات انسان کو دیتا ہے جس میں انسان کی زندگی کے زندہ شوق آ جاتے ہیں انسان کی تجادات انسان کی گھریلو زندگی انسان کی سیاسی زندگی انسان کی معاشرتی زندگی انسان کی اقتصادی زندگی یہ کہیے مختصر لفظوں میں کہ وہ جملہ شعبے شعبے یا زندگی کے پہلے جن سے انسان انفرادی یا اجتماعی زندگی میں چار ہوتا ہے اسلام ان سب کے متعلق ہمیں جانے اور مانے ہدایات دیتا ہے اور اسلام اپنی ہدایات اس کمال کے ساتھ دیتا ہے کہ ان ہدایات کے ہوتے ہوئے انسان کو کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسلام کا اپنے متعلق دعویٰ ہے اور ہمارے نزدیک درست دعویٰ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ میں کامل ہوں ال منتم دکم سات منت تو رقم اسلام دینا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دن دن کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دن کی حقیقت سے ہم نے پسند کرنایا تو اب یہ تقریر دین جو ہے یہ صرف عبادت کے وقت نہیں ہے یہ تقریر دین صرف زندگی کے ان احکام کو رخ پر نہیں ہے جسے موجودہ لیڈر اسلام پرسنل لا کہتے ہیں صرف وہی لذت نہیں ہے کہ ہمارا پرسنل لا جو ہے جو اسلام سے بیان کرے گا اسلام اس کے مطابق احکام دے گا بلکہ اسلام جو زندگی کی ویسے انسان کو کشادہ کرتا ہے اس میں انسان کی زندگی کا جس وقت آ جاتا ہے اور زندگی کا کوئی حصہ بھی ایسا باقی نہیں رکھتا جس میں انسان کو اللہ خدا مطالعہ نے اور حبیب خدا فلم من دیا حبی حملے سفاق فیصل کے ذریعے سے ہدایات میں دے یہ تنظیمی جملے میں نے اس لیے کہے کہ آج مثال کے طور پر یعنی سوشلزم یا کوئی طور سزم ہے کوئی طور نظام ہے ہم جب اس نظام کا پیمل اسلام کے ساتھ لگاتے ہیں تو تحت شعور میں یہ بات کام کر رہی ہوتی ہے کہ اسلام اس بارے میں ناقص تھا یا اس مقام پر نہیں پہنچا تھا جو کہ اس نے ہم انسانوں کے لیے جو راہ سادہ کی ہے اسلام نے جو راہ انسانوں کے لیے سادہ نہیں کی اس سلسلے میں ایک اور نقطہ جب آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو غالباً مفید رہے گا اور ہر وقت آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو نقطہ جو ہے اسلام کے نزدیک تو زندہ ابھیان سماجی جن کے آسمان سے آنے والے دن ہیں ان کے نزدیک دین سے آتا ہے کتاب سے آتا ہے تو دین نام ہوتا ہے ان ہدایات کا جو خدا ان کے اپنی بات سے بھیجتے ہیں اور ندیوں کے ذریعے سے بھیجتے ہیں اور وہ احکام اپنی کل میں خدا کی طرف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں انسان کا ذاتی دخل اس کے بنانے میں کچھ نہیں ہوتا انسان کے ذہن کا انسان کے تخیل کا انسان کی معلومات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا اگر ہم انسانی دخل دین کی بناوٹ میں شریر سمجھنے لگیں تو گویا ہم بھی کہنے کہنے لگ جائیں گے کہ بھائی پھر وہیں کی ضرورت کیا ہے یہی تو آتی ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنی زندگی کی رہنے کو صحیح رخ سے نہیں چلا سکتا تو بہر الہی جو ہے اس کی دستگیری کرتی ہے اسے وہ راہ بتاتی ہے جس انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اس سے اگر وہی الہی کو آپ خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں اور دین کو خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں تو اس کا منطقی نتیجہ جو نکلے گا کہ آپ فوری طور پر ہی تعریف گے کہ وہ جو دین خدا کی طرف سے آیا اور وہ دین کسی کو اس کے ندی نے بتایا وہ اپنے اندر کسی انسانی پابند کو قبول نہیں کرے گا یہ نہیں قبول کرے گا کہ جو خدا کا دیا ہوا دین ہے انسان سب مل جائیں اول سے لے کر اس وقت تک کے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے اطلاع عقل مند لوگ دانشور حکم حکیم جتنے بھی ہیں سلاد کا سب اکٹھے ہو جائیں لیکن ہم اپنے ایمان کی بصیرت کے ساتھ یہ کہیں گے کہ اس سب کی اپنے مل کر بھی اس دین کا ایک جز کی نہیں دے سکتی یا ایک ٹکڑا نہیں دے سکتی جو کہ خدا سے کی طرف سے آتا ہے کیونکہ انسان کا دل کچھ معلوم کچھ معلومات کے رکھنے کے آپ ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ انسان کا علم تعلیم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے انسان کو قتل اس چیز کا علم نہیں کہ کل کیا ہوگا کوئی بڑے سے بڑا دانش یہ کے زیادہ نہیں کر سکتا کہ وہ کل کے حالات کو جانتا ہے اسی طور سے انسان کی زندہ ضروریات اگر کوئی ساتھ جانتی ہے تو اللہ کی ساتھ جانتی ہے خدا کے سوا انسانوں کی زندہ ضروریات کو کوئی دوسری ساتھ نہیں سمجھ سکتی ایک ایک پیسے کے لیے نہیں رکھیے اور دوسری طرف سے ایک ایک چیز کو سوچیے کہ انسان جو نشان بناتے ہیں میں آپ کو رشتے کرا رہا ہوں میں اگر کو ایک اٹھانا چاہتا ہوں انسان نظام نشان بناتے ہیں انسان اگر فرد واحد میں کسی نظام کو یا کسی کنسٹرکشن کو یا کسی مزید حیات کو آپ کے سامنے پیش کیا تو دو حال سے خالی نہیں یا تو سب اس کا ذاتی نتیجہ ہوگا یا یہ ہوگا کہ وہ کسی خاص سوسائٹی کو یا کسی خاص مکتب فکر کو کی نمائندگی کرتا ہوگا یہ انسان کوئی بھی ہو اگر مزدور ہے کہ مزدور کے ٹائم میں مزدور کا مفاد زیادہ ہوگا جن سرمایہ دار کے مفاد کے اگر حاکم ہے تو حاکم انسان کے جانے میں رہتے ہوئے کل مسلم مطلب اپنے مفاد پہ اپنے مساج کو نظر انداز نہیں کر سکتا اسی طور پر محکوم اپنے مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتا گورا اپنے مفاد کو دیکھے گا کالا اپنے مفاد کو دیکھے گا لیچر اپنے مفاد کو دیکھے گا سیکن اپنے مفاد کو دیکھے گا اور اسی طور پر یہ صرف مصروفات نہیں ہیں بلکہ حقیقتیں ہیں جو کہ آج کی دنیا میں آپ پورے دیش کو دیکھ رہے ہیں امریکہ جو آج کا معاملہ کرے گا وہ امریکن سے نہیں کرے گا افریقہ کے کالے کا سنگ اسے سچ افریقہ میں ہو رہا ہے افریقہ کے یعنی مثال کے طور پر سب افریقہ کے یہ چاہتے تھے کہ وہاں گوری مطلب کالے کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیے اور کونیا میں چلے جائیے تو وہی کالے ہندوستان اور پاکستان کے کالوں جس طور سے باہر نکال رہے ہیں انسان حیران ہوتا ہے کہ کل تک تو یہ سی آئی جی، اتحاد کے داعث ہے آج ہم لوگ کی کیسے کر گئی تو ہر شخص اپنے مفاد کو دیکھتا ہے ہر طبقہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے ہر چیزیں اپنے مفاد کے مطابق سوچا کرتی ہے تو اس تنظیم کا اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تمام انسان فرد کی حیثیت سے ہوں جو جماعت کی حیثیت سے ہوں انسان کو کوئی ایسا نظریہ حیات نہیں دے سکتے جو کہ تمام انسانوں کے جملہ طبقات کو نظام میں رکھتے ہوئے عادلانہ نظام ہے ایک ایسا عادلانہ لانا نظام جس میں کہ گھر اور تمام انسانوں کے مفاد جو کہ تمام انسانوں کی رعایتیں کرتے ہوئے اور انسان سے دیکھیے انسان صرف ایک نہیں ہے ایک اگر انسان ہوتا تو یہی تھا کہ مجھے ڈھانچے میں کچھ فرق نہیں تھا بلکہ بھینسا مجھ سے ایک میں زیادہ کھا لیتا ہے ڈھانچے کو لکھنے کم کھاتا ہوں اسی طور پر اگر ہماری مارے ہی اگر ضروریات ہوتی اور انسان کا تک پیٹ ہوتا تو ہم بھی چاہیے لیتے کہ چلو گئی کے رخ سے ایک بات چل رہی ہے لیکن انسان کے اندر جہاں پیٹ ہے انسان کے اندر دل ہے انسان کا دماغ ہے اور انسان بہت ساری پوریفائبر ویلیوز کی حفاظت کرنے والا ہے اعلیٰ صدروں کی حفاظت کرنے والا ہے جو سیرت کائنات کے اندر نہیں ہے اور جملہ انسانوں کی نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے کوئی ایسا نظام دینا جس میں کہ سب کی نفسیات کی رعایت ہو جائے تو یہ کسی انسان کا کام نہیں یہ اسی اللہ کا کام ہو سکتا ہے جس نے کہ انسان کے اندر نفسیات کو رکھا ہے اللہ ظالم خلیم لطیف و حبیب اللہ تبارک تعالیٰ کے انسانوں سے زیادہ انسانوں کا کوئی جاننے والا نہیں ہے ان سب بنیادی حدوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو یہ بات آپ پر ہم سے واضح ہو جائے گی کہ جو کہ خدا کا آخری اور قائم دین ہے اور جسے محمد مصطفیٰ دسمن نے انتہائی کمال کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا وہ کسی باہر کی کسی نظریے سے پیدل کو اپنے اندر قبول نہیں کرے گا کیونکہ جو نظام باہر سے آئے گا وہ انسانی نظام ہوگا اچھا ہے یا برا ہے لیکن جو انسانی نظام ہوگا اس لیے ہر وہ انسانی نظام جو کہ انسان کا ساختہ ایسا ساختہ ہے خدا کے نظام کے ساتھ لگا نہیں کھائے گا اس کا پینل نہیں بنے گا اگر آپ اس کا پینل اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو گویا آپ کے ساتھ ہی میں یہ بات ہے کہ خدا کا نظام جو آیا ہے وہ قابل نہیں ہے اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ کہیں اسلامی کھیتی تو گویا اسلام سوشلزم نے جن قدموں کو انسانوں کے حوالے کیا ہے وہ جن مفادات کا مفادات کی رعایت سوشلزم کرتا ہے اسلام نے ان کی رعایت نہیں کی اور اسلام کے بارے میں ایک مسلمان کی حیثیت سے کبھی ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اسلام کے بارے میں نافذ ہے اس بنا پر ہم اور دیکھیے دوسری بات سوشلزم کے بارے میں اسلام کے تقریباً تیرہ سو سال بعد ایک شخص پیدا ہوتا ہے ایسے فکر کے لحاظ سے تو سوشل آج کی پیداوار نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے ہو کے بارے میں میں کچھ چیزیں بعد میں کہہ دوں گا ابتدائی طور پر میں کرتا ہوں کہ سوشل جو اس موجودہ زمانے میں چن کا پھیلا جو اس کا سب سے بڑا ظاہر ہے یعنی اس کو پیش کرنے والا تھا وہ کون شخص ہے کارنا ہے جو اپنے نسل کے لحاظ سے بھی تھا اور عقیدے کے لحاظ سے تھا خدا کا منٹے اور خدا کا میں ماننے والا اور ایک دور بھی جو کہ کہے کہ میں ابتدا سے لے کر ان کے اپنے تک یعنی خدا کا بھیجا وہ ہوں ہم یہ کہیں کہ بھائی خدا کے بھیجے ہوئے دین میں جو کمال نہیں جو کہ ایک سہلیا اپنی دہلی کی سرابت سے انسانوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو گویا یہ اشتہار ہوا کس کا اس کا آج حیات کا اور تحریک کے شراب کا اور نائزن سب کا جن سب شراب جیسے اکٹھی نہیں ہو سکتی اس تو کو ہم چاہتے ہیں کہ اسلام اسپیشلزم اکٹھا نہیں ہو سکتا اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلامک اسپیشلزم تو ہم یہ نہیں کہہ دیں گے اسلامک کرسچینٹی اور ہم نہیں کہہ دیں گے اسلامک جدوسم اسلامی رودیت اسلامی عیسائیت اور اس طرح سے میں بھی کہہ دوں گا اسلامی تحریر اگر آپ یہ پابندی لگانا شروع کریں تو نظریہ حیات کوئی دوسرا اسلام کے اندر نہیں آتا اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک مثال دیا کروں کہ مشکل یہ ہوگی کہ ہم نے اسلام کو کما حق کو ہی دیکھا نہیں جب اسلام کو دیکھا نہیں تو جو شخص کسی نئے نظریے کو اسلام کا لیبل لگا کے پیش کر دیتا ہے ہم سے کیا ہیں کہ بھائی ہاں بھائی ہے یہ ایک نتیجے کے طور پر بات کہہ دوں اس میں آپ کہیں گے میں بات کرتا ہوں میں اس نے ایک لطیفہ بنایا لیکن لطیفہ یہ تھا ہمارے ساتھ چلے گئے ان کا نام بچی صاحب کا ہائی تک چلے گئے اور دوسرے ساتھی اس انجینئر الیکٹرانج مالی سیون کا تو ساتھ مجھ سے کر سوال کرتی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی شاہ ولی خان جو ہیں انہوں نے نہ تو کبھی تمام پنجو دیکھا اور نہ تمام کبوتر دیکھا انہوں نے میں رکھا تھا کہ ہرن کے روپ میں یعنی میں نکال اللہ گا ہمیں کبوتر بہت ہوں تو مسلمان تو ہیں تو ہے ان کے دوست کو پر جانے لگے انہوں نے بے سے کو کہہ دیا کہ بھائی میں وہاں تو کہیں نہیں سکا تم جا رہے ہو وہاں سے میں نے کبوتر لے میں اسی کو چھوڑ کر اپنے دل کی حرف نکال لوں گا وہ بھی بڑے حصہ سے وہاں سے کبوتر سے لائے نہیں کراچی سے ان لیا اب جب کراچی سے ان آیا تو انہوں نے اسی کو چوننا شروع کر دیا کہ یہ حرم کا ہے تو آج کا مسلمان جو کہ دین کے حقائق سے واقف نہیں جو اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے کو لگاتا چاہتا ہے یہ اسلام ہے حالانکہ اسلام وہی اسلام ہے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا سفاش نے پیش کیا وہ اسلام جو کہ حضور نے پیش نہیں کیا وہ اسلام اسلام دے نہیں سکتا یہ تو بنیادی درجے کی بات ہے اور اس میں آپ اپنے ذہنوں میں اچھے طور سے رکھ لیں کہ میں تو اسلامی سیکولرزم ہو سکتا ہے نہ اسلامی کیپیٹلزم ہو سکتا ہے اور نہ اسی طور کا زور اسلام کے ساتھ آ سکتا ہے اور جو ہے وہ ایک بنیاد کے بچے میں جب اسلام جانے مانے دی ہے تو کسی خارج کی چیز کو کبھی نہیں کرتا اب آئیے اسلام متعلق سے آپ جانتے ہیں یہ خدا کا دین ہے اور جس کی بنیاد کس پر ہے سب سے پہلی بنیاد جو ابھیان سماجیہ کی ہوتی ہے وہ اسلام کی ہے وہ خدا کے قرار کر خدا کی صفات کے اقرار سے اور خدا کی کتابوں کے اقرار سے اور خدا ان کے تقدیس میں جن ندیوں کو بھیجا ہے ان کی زندگی کو اپنانے کے اقرار پر دیتی ہے اور کے بعد کی زندگی کے اقرار پر دیتی ہے یہ مختصر میں کہتی تھی ایمان دلہ ایمان اور جو رسیم لے کر آیا ہے اس پر کامل یقین کی میں کامیابی ہے دنیا بھی اور آخرت رکھی گئی اور اس کے ساتھ آخرت کا یقین یہ تو ہوگی ایک دن ایک دنیا اور پھر اس کے ساتھ دوسری دنیا جتنے بھی دن ہیں دن صرف جس کی زندگی کے سدھارنے کا نام نہیں ہے بلکہ دن نام ہے دل کو سنوارنے کا بھی اور کے سنوارنے کا بھی وہ دل کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں دیش کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں وہ اس دنیا کی بھی زندگی کو بناتے ہیں اور مرد کے بعد کی زندگی کو بھی بناتے ہیں یہ بات سو گئی تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کے دل جو ہے وہ خدا کی طرف سے کیوں آتا ہے اس بنا پر اس کی نظام سب کا مفاد پورے طور سے ہر تک کا انسان کا ہوتا ہے اقبال کے لفظوں میں وقت وہی حق وہی حق بھی ہندے تی دے ہونا وہی حق بھی ہندے تی دے ہونا گرم گاہک سی دے تک دے ہونا اللہ کی وجہ سے ہے وہ سب کی خیر کی بھلائی کی دیکھنے والی ہے اور اس کی نکاح میں ہر سب کی دن ہیں ہمیں دن مثال کی وجہ ٹوٹے ہیں نا وہ ہر سب کی خیر کو بھلائی کو اور جو خیال رکھتی ہے اسے لے کر چلتی ہے یہ تو خدا کی وجہ کا حال ہوتا ہے یہ یعنی ہمیں اس کو میں مستقل کہوں دین کی دنیا ایمان دلہ ایمان دل اللہ ہندو اور یعنی کے پر اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی جائے یا دل کہہ لیجیے اس پر جن یعنی یہ بنیاد ہے تم کیا چیزیں ہو گئی اقرار اقتدار اور کے ساتھ کہہ لیجیے اقرار اقتدار اقرار رسالت اقرار آخرت اور دل کا جرمانہ یا روحانی یہ چار بنیادیں ہیں اب اس کے مقابلے میں دیکھ کے میں ایسے ستم لگتا ہوں تو اس کی تاریخ بیان کر دوں گا سلسل کے اور پھر اس کی چیزوں کو بیان کر سکتا ہوں اصل میں اس فکریا اس مزید کا نام ہے جو کہ ہمیشہ کونے میں رد عمل کے طور پر پیدا ہوا ہے بنیادی طور پر یہ نتیجہ پیدا نہیں ہوا اس لیے اس کا رجحان منفی ہے مثبت نہیں ہے یہ اردو کلر لوگ سمجھ جاتے ہیں اپنی کلچر انگریز زیادہ کرتے ہیں اردو بولتے ہیں اس کا رجحان ملکی ہے مسجد نہیں ہے یہ ایک مسجد رد عمل والا نتیجہ ہے جو خود اپنی بات میں دنیا کے درجے میں خود بخود محسوس تھا اور اس کی اگر آپ تاریخ پر مدد کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے چار ہزار سال پہلے تک گوترائن اور دولت بہت زیادہ آ گئی رد عمل کے طور پر انہوں نے عام لوگوں کے ظلم زیادتی کرنی شروع کر دی تو ایک سب کا پک تھا جس نے کہ اس نتیجے کو آگے بڑھایا اور کچھ لوگ اس زمانے میں اس چیز کے حامی بن گئے کہ دولت جو ہے وہ غریب کا حق ہے امید کا حق نہیں اور یہ سب مثالی تقسیم تقسیم والے یہ تاریخ کی بات ہے اس کے بعد آپ آگے آئے یو کا دور آتا ہے گو کے ٹوٹل نے نے اپنے اس بات کا تذکرہ تو کیا ہے لیکن ترقی کے زمانے میں اس کی اپنی ریاست جو تھی جسے کہ ہم کہیے کہ ایسے کی ریاست جو تھی ویسے چکستوں بہت اس میں جو نظام لاگو نہیں ہوا تھا بلکہ کسی زمانے میں دوسری ریاست کی جو کہ گنانوے کی تھی اس میں ستارتا کا ذریعہ ہے ستارتا نے سب سے پہلے یہ نظریہ جو تھا وہ کچھ چلتا رہا اس کے بعد دوسری دفعہ جب یہ عام طور پر اس پر آئی تو ایران میں پیدا ہوئی میں رام یا اس وقت سے مسلطی کرتے تھے یہ اس لیے کہتے تھے کہ اس کا بانی اس زمانے میں مستق تھا مستق وہ شخص ہے جس نے سے پہلے مسلمان کے زمانے میں یعنی ایران مطلب کے خاص کر اس دن کے سرمایہ داری کے اس اندر یعنی انسان حیران ہوتا ہے جب کہ ایران بعد پاکستانیوں کے زمانے میں ایران کے تذکروں کو پڑھتا ہے تو آپ حیران ہوں گے کس قدر دولت میں تھے یعنی ایک طرف سونا ڈالا جاتا تھا رومن امپائر کے متعلق لکھا ہے یہ سینا نے جس میں لکھا اپنی تاریخ میں اور اسی طریقے سے ٹائم میں ایران کا پاکستان تاپان ایک کتاب ہے جو کہ اصل میں ہے اس کا ڈاکٹر اقبال نے کیا ہے اپنے اس میں یہ لکھتا ہے کہ سونا ایک طرف ڈالا جاتا تھا ریشم دوسری طرف ڈالا جاتا تھا اور یہ لوگ اس کو ریشم کو خرید کر کے کرتے تھے اندازہ کیجیے آپ کا انگلش کا اس وقت ایک محدود تک کا دولت جو آتی ہے فکر کے محدود تک آتی میں آپ میں نکل جاتی اور جب یہ تعلیم کا حال ہوا تو اس کے مقابلے میں نتیجہ یہ ہوا کہ پبلک کی طرف میں عمل ہوا تو اس پبلک کے رد عمل کو کس شخص نے اپنی ذات میں نیا کر کے پیش کیا وہ مستقبل ربت میں جو یعنی ٹوٹ یا سیکلزم کا نتیجہ یہ تھا کہ دنیا میں سرکار کی جڑ جو ہے وہ تین چیزیں ہیں زر ون زمین تو یہ اور بڑوں کے کارخانے میں کیوں ہو یہ عام لوگوں کے پاس کیوں نہ ہو اس لیے آن کر دینا چاہیے جب عام کر دیں تو دولت بھی عام بن بھی عام زمین بھی عام اور زر بھی عام دولت بھی عام اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کچھ عرصے کے لیے اس چلی اور چلی تو یہ حال ہوا کہ مسلمان جو کہ عادل پھیلایا جاتا ہے اس کے متعلق تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جب وہ مستق کے دن پر آیا جب مستق کے دن پر آیا تو یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اس نے اپنی بیکنے تک سے ملبت ہوا ہے جب عام ہے تو بات کے لیے بیٹی بھی ہے اور دن بھی ہے اور پتہ بھی عام ہے اس تاریخ کے خاتے میں اس کو میری کے رہنا کی شاعر کے بنانے میں بارہ کے زمانے میں غزل پائلس تیس سے تیس بجاتی دی تھی آپ نے دیکھا کہ نشیدوان وان کے چالیس سال کے بعد اس سلطنت کا ایسا نام نشان نکال کہ آج تک کوئی نام نہیں نکلتا پیس جمع ہے پہلے تو چند لوگوں میں ہوتا تو جب آج آن ہو گیا تو بات ختم ہو گئی تو یہ تو اس زمانے کی بات تھی یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیشہ یہ رد عمل کے طور پر پیدا ہوئی ہے اور آپ آ جائیے اس زمانے کی کوششن کے بارے میں اس زمانے میں اس کا سب سے بڑا ایکسلنس جو ہے جو ظاہر کرنے والا ہے وہ ہے کالنا کار ناس جو ہے یہ نسل ہے عقیدے کے لحاظ کے تحجہ ہے اور جو جس سوسائٹی کی نمائندگی کرتا ہے وہ سوسائٹی جو ہے اس میں یہ ایک رد عمل پیدا ہوا اور اس رد عمل کے پیچھے تین عوامی کام کر رہے تھے بڑے بڑے والے ہیں تین بڑے بڑے عوام کام کر رہے تھے اگر آپ نے مل ایجز کے یورپ کی تاریخ کو کہا ہے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ یورپ مڈل ایجز میں ایسی معیشت تک پہنچ چکا تھا کہ وہاں تین طبقات خاص طور پر اپنے کے لیے ہوئے تھے ایک طبقہ جو تھا وہ جسے ہم ان کی اطلاع میں فیور سسٹم کہتے ہیں ذمہ داری ہندو ذمہ داری انسانی ذمہ داری اور ذمہ داری کا نظام تھا کہ یعنی جو امیر ذمہ دار تھے مالک کے زمین تھے سب کچھ لے لیتے تھے اور جو اور سب کا اس سے بلشت کھانے پینے سے دیتے تھے اور وہی حال آخر وقت تک دار روس کا رہا اور دار حکومت کے جو زوال کا سبب ہے دار روس کا اس کی وجہ بھی یہ تھی وہاں یہ جو یوکرین کا علاقہ ہے وہ یورپ کے لیے رمو کی مندی علاقہ ہے لیکن یہ یوکرین کی رمو کی مندی سب تلپ چند لوگوں کے قبضے میں تھی اس کی جتنی بھی آمدن تھی وہ لے لیتے تھے اور یہ عام بات یعنی کا تھا وہ رکاوٹ کرتا تھا تو میں تو تن گھٹنے کے پترہ تو میں کھانے پینے کچھ بالکل جیسے غلاموں کی طرح یورپ کے غلاموں کی طرح اسلام کے غلاموں کی طرح وہی جی ان کی یہ حال ہے تو اب اس کے لیے رد عمل کے طور پر ایک بات پیدا ہونی ضروری تھی اس کے علاوہ دوسری چیز یہ تھی کہ وہاں ایک دوسرا سبقہ سب پہنچتے ہیں آزاد سب کا کہہ سکتے ہیں مال والا اور وہ سبقہ جو تھا اس کی جب یعنی گردن جو تھی یہ ہوگی پرما آباد کے ہاتھ میں یہ آج کا بینکنگ سسٹم جو کہ تمام دنیا میں پھیل چکا ہے اس کی ابتدا جانتے ہیں کہ کس طرح سے بھی یہ بینکاری جو تھی یہ یہودی ستاد اور یہودی ساہوکار جو تھے ساہوکارانہ نظام نے جب منظم صورت اختیار کی تو پہلے ساہوکار اکیلا کھاتا تھا اب بڑے چھوٹے ساہوکار بننے لگے اس چیز کے نظام کو انہوں نے کام کر دیا بہرحال اگر آپ دیکھیں کہ سہوکاروں کا جو نظام تھا اس میں جو ابھی سہوکارا اس سے ضرور کے ساتھ لوگوں سے مال کو تھا لیتا تھا آپ نے تک میں اس کا وہ پڑا ہوگا مچھر کا خوش نظامہ پڑا ہوگا شخصیت کا اس میں آپ کو یہ یاد ہوگا کہ وہ شخصیت لکھتا ہے کہ وہ جو ہے کیا نام نہیں کا نکل ون پوائنٹ کا لش ہے وہ یعنی جیسے کہ گوشت خوب ہے گوشت مانتا ہے کہ وہ دوسرے کے گوشت کھانے کے لیے تیار ہے لیکن اپنی اسپائس کرنے کے لیے تیار نہیں اور یہ عظیمی یہودی یا سرمایہ دارانہ یا ساہوکارانہ کا ہے جسے اسلام میں تعلیم کا رکھ رہا ہے اور ایک تو وقت جیتا اور عام سکتا تھا تو بالکل پچھلا چلا جا رہا تھا اسی دوران وہاں انقلاب اس کا یہ صنعتی انقلاب آیا اور صنعتی انقلاب میں پہلے کی یہ سے تھی تو چند مزدور چند آدمیوں کے نیچے کام کرتے تھے اور جب صنعتکاری ہوئی تو آنے لگی اب جب منا آنے لگی تو منا ہوئی کے پاس تھی جیسے ہارے ہاری گا یا ایک دن لگاؤ تو جو بل کے پاس گروی رکھو جیتی مل لگا دو تو تو جیتے بل کے پاس بھی رکھو تو اسی مل لگا لو یہاں تک کہ ہوتے جھوٹ بائی خاندانوں میں تباہ ملک کا سمایا کرتا ہوا یعنی وہ قرآن میں مثال دی ہے قرآن میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا پیڑا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن نے حضرت تاریخ کے بارے میں ایک چیز نقل کیا ہے کہ ان کے پاس ایک آیا مقدمہ پیش ہوا پورا کریں کے مستقبل چلے سے بات پوری ہوگی بس جلدی جلدی جا رہا بات ہے یعنی اگر علیہ السلام کے جو میں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ان کے پاس آیا ایک مقدمہ اور ایک صاحب آ کر کہتے ہیں کہ میرے میرے پاس ایک بندی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ننانوی بندیاں ہیں بندیوں والا کہتا ہے کہ ارے سجلے کی سو بندی کو کیا کرے گا یہ بھی مجھے دے گا کہ میری سو بندی ہو تو یہ ہے سرمایہ دارانہ مطلب کا یعنی تیرے پاس ایک بکری بھی نہیں نمان میں اپنے پاس میرے پاس نمان میں ملے ہیں تو کسی کے پاس ایک مل ہے تو میں لوں گا اسی طور پر یورپ میں جبکہ صنعت انقلاب ہوا تو صنعت انقلاب میں اس دولت کو جو کہ مختلف یہ ساہوکاروں میں بڑی ہوئی تھی ان بڑے ساہوکاروں نے سرمایہ داروں نے منتقل کرنا شروع کیا اور ان کے محتاط میں کون دے گا گئے اور اس کا رد عمل سترہ سو نواسی سے ریولیوشن میں ریولیوشن میں ہوا اور اس ریولیوشن کے جو جس ویکتی سے کام کر رہی تھی وہ وائفیئر اور رشتے کا حل کا کام کر رہا تھا اور وائپوئر اور رشتے کے ساتھ جبکہ وہ انقلاب ہوا مزدوروں میں کچھ سے جان آئی لیکن اس کے ساتھ یوکرین مار اور ذاتی کردار اور اپنی ذاتی شخصیت کی بنا پر فوائد کی اس کے دکھ کو جس کو مکمل ان کا مزدوروں کا جو دکھ تھا جس دن کہ وہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اس کو توڑ دیا تھا کیا نام ہے کارخانے سے نکلے تھے اور جب بڑا انقلاب پتا ہوا اور سپنا سے نواسی کے انقلاب کو نیپولین نے لائف کر دیا نیشنلٹی میں اور فرد نیشن کا وہ نمائندہ بن کر تو وہ چیز یہ تھی اور ایک دوسرے اپر آ گئی اور وہ دسمبر جو تھے وہ تو پکتے رہے سکتے رہے سکتے رہے لیکن ان کے نکلنے کی کوئی سی پیدا زیادہ ہوتی تھی اور اس طرف اب نیت یہ تھی کہ اس پچھلے عوامی کام کر رہے تھے عوامی کام کر رہے تھے تو کے خلاف سلاح داری کے خلاف اور پاکستانہ نظام تھے ہمیدارانہ اس کے علاوہ دوسری بات آپ نظر میں رکھیے کہ انسان جب یہ انسان کی فطرت ہے تو جب دنیا کے جب ہاں رنگ دیا جب ہیں تو خدا یاد آیا جب جت نہیں دیتے ہیں تو انسان خدا کی طرف جاتا ہے ہے چلے ملک ہے یہاں سے بھی مل جائے تو یورپ میں کہ یہ پریشان ہوئے تو چرچ کے پاس گئے تو چرچ جو تھا وہ خود جو تھا ان چیزوں میں مبتلا تھا اور ہر جو بڑا پادری تھا آ رہا تھا ایک بڑا پنڈت تھا جس کے پاس تمام تہوارے چلتے تھے اور اخلاق کے لحاظ سے آپ لڑکی کی کتاب ہے اخلاق یورپ اسے چل کر دیکھتے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جلوا کر رہے ہیں راج مندر نیتمن ان کا سمجھ مندر سارے دیگر نیتم ان کے کارخانے کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ ملے اور یہ پاکیزہ حضرات جو تھے کتنے تاپات سے دامن ہوتے جن کے پھر وزٹ کریں گے کچھ تک روز بہرحال اس طرح سے گئے تو ان کے پاس وہ دین کو نہیں جب خدا والا دین ہے اور جانے دین ہو ہے کے عیسائیت کبھی موقع ہونے تو بات ہوگی عیسائیت جو تھی عیسائیت حضرت عیسیٰ کی ایک نسل کے بعد بدل چکی تھی کیونکہ ہزاری حضرت علیہ والا السلام کے ہزاری جو تھے ہزاروں کے دور میں سال جسے ہم سنسال کہتے ہیں سال یہ تھا اس یہودی نے دین عیسائیت کو بدلنے کے لیے سال کا نام بدلا اور آیا اور اس نے پوری کی پوری عیسائیت کے ڈھانچے کو بدل کر اس نے سفارا اور اس قسم کے چیزوں کو لے آیا حضرت اللہ کے خدا کا بیٹا بنا دیا اور اس کی چیزیں اس نے پیش کر دی جس کے نتیجوں کو توڑ کر عیسائیت ایک عملی دین ہونے سے بھی کافر ہو گئی اور عیسائی حضرت علیہ السلام قوانین کے لحاظ سے وہ ہمیں اور ہیں آگے عقیق آگے اتیت کے پابند سے قوانین کے لحاظ سے سنسار نے اس قدمی آغاز کر دیا اور جب ان کے پاس قانون بھی نہیں ہے تو پیسے کا قانون جسم کا آج کل کی اندر کے لفظ دے دے جو پیسے کو جو پیسے کا ہے وہ خدا کو دے دے جو خدا کا ہے وہ نے دنیا دنیا کی تکلیف کر دی اور جب دنیا دنیا کی تکلیف ہو گئی تو دنیا کے مسائل کے لیے عیسائیوں کے پاس کوئی وہ نہیں تھا حل نہیں تھا اور جب کوئی حل نہیں تھا تو اور جو سب سے بھی جرمانہ اور اس روپے عمل کے بعد آپ دیکھیے کائنات کی تعلیم کائنات کیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ دولت کم طبقات میں ہے اور صرف اوپر کا سب کا جو ہے وہ کھا رہا ہے عام حالات جو نہیں رہتے ہیں ایک بات اس کی طرح یہ بھی سوچ لیں کہ اگر مزدور کو دولت کی طرف آپ متوجہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دولت کی قدر آپ کے ذہن میں موجود ہے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں آتا ہے اللہ نے فرمایا اس وجہ کی ابھی وہ ہندا جو روپ کے دلوں کے اندر پانی کے بچنے کی محبت کی بلا کر ڈال دی گئی ہے تو کیونکہ یہ ہندو تھا تو یہ ناس جو ہے اس کا دلن اس محبت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو گھر تک بالکل گھومتا رہتا ہے یعنی اس کی کتاب جو ہے جس کا نام ہے داس کپتا جی؟ یعنی کیا مطلب دی جی، کیپیٹل سرمایہ تو یعنی سرمایہ جو ہے اس کا امر بچھونا ہے اس لیے جو سمجھا تمام مسائل کا حل جو ہے وہ مال ہے اور انسان مال سے متعلق ہے انسان مال کے بغیر کوئی چیز سکتا نہیں پوری زندگی کیا ہے مال کی طلب مال کا فرق پوری زندگی کیا ہے مال کی طلب مال کا فرق جو مال کی طلب اور مال کا خرچ جو ہے یہ زندگی کے دو مین متحرکات ہیں حرکت میں دینے والے جو نیٹو ہیں ہینکو کیا ہے طلب مال اور سب مال اب جب یہ ہے تو وہ پوری تاریخ کو صرف ایک مالیاتی انسان سے رکھ کر لے آتا ہے اور وہ یہ چلتا ہے کہ اصل انسان کے معاملات کو حل کرنے والی چیز جو ہے وہ سرمایہ ہے جو سرمایا ہوتا ہے تو معاملات بنتے چلے جاتے ہیں سرمایہ نہیں ہوتا تو معاملہ بگڑتا چلا جاتا ہے اور کہنے لگا کہ یہی تاریخ کا فیصلہ ہے اور تاریخ کا فیصلہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ شروع انسانیت میں جب کوئی انسان کا تھا بہتر میں تھا انسانیت تو اس وقت صرف ان نے جن کی لاٹری جن کی بھینس وہ قیمت والے تھے انہوں نے غریب غریبوں کے حقیق کو چھینا اور چین کو دولت کے اور زمین کے وہ مالک بن گئے اور کیونکہ عام پانچ غریب ہوتے ہیں مزدور ہوتے ہیں تو اب ان غریبوں اور مزدوروں کی بھارت بڑھانے کے لیے انہوں نے کچھ ڈھکوسے پڑھاتے اور ان بڑے بڑے ڈھکوسے میں ڈھکوتھے کا مطلب ڈھکوتھ میں ان سب سے بڑے ڈھکوسلے میں بڑا ڈھکوسلا جو ہے وہ دین اور خدا کا سکتے مطلب۔ ہیں خدا سرمایہ داروں کا سب سے بڑا تھا کہ اور تم میری نہیں دے سکتے تو ان کی دین کی حکیم کھلا دیتے ہیں تو اس حکیم سے غریب جو ہے وہ سوتا رہے اور مزدور جو ہے وہ سوتا رہے اور مالدار جو ہے وہ اس کی دین کی کمائی کو سیکھتا رہے اور اپنی زندگی کو بناتا رہے اور جب بات ہو تو کہ دین نے یوں کہا ہے مشکل نے یوں کہا ہے تو اب تک لگ پر آئیے تو کیا ہوا انکار خدا انکار خدا دین کا انکار انکار خدا انکار رسول انکار رسالت ہاں جی؟ انکار آخرت بہت دنیا مقصود اور دنیا میں مال جو ہے وہ نئے متحرک ہے سب سے بڑا محرک جو ہے زندگی کا جو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے وہ مال ہے اور مال مالداروں کے قبضے میں آتا ہے اس لیے کہ اول الگ مقیبت سے کاموں میں کر لیتے ہیں پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مختلف پورا کے رہتے ہیں نظریات اور نظریات میں کیا چیز ہے ایک مطلب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یوں کہا کہ دیکھو جب مذہب کی لوگ جو ہے تو جس طور پر آگے مذہب میں اذان کے روپے سیتا ہے اسی طور پر عام لوگوں کی سادگی سے فائدہ حاصل کر کے سروائل فکر کے نظریے کے محتاج جس کی بھینس جس کی پارٹی کی صرف بھینس کے نظریے کے محتاج جو طاقتور تھا اس نے انسانوں کی انہوں نے اختیار کو پتلے قائد میں کر لیا اس طور پر حکومت وجود میں آئی اس سلطنت وجود میں آئی اور بادشاہ وجود میں آیا اس لیے اس وقت صحیح سوشلزم کا نظام یہ صحیح کمیونزم کا نظام قائم نہیں ہو سکتا جب تک نہ تو بادشاہ ہے جب تک چرچا کا وجود ہے جب تک دین کا وجود ہے اور جب تک کے مالیات کا سب میں وجود ہے اس وقت تک یعنی دین کمیونزم کبھی مانا نہیں پبلک میں آ نہیں سکتا تو اس کے لیے پہلی چیز جو ہوگی یہ ہوگا کہ مطلب کے ٹھیک داروں کو مطلب کو ختم کرو اس کے ساتھ کیا کرو کہ یہ دوسری چیز ہے بادشاہ کو ختم کرو کبھی کو ختم کرو مالدار مالداروں کو ختم کرو اور ان کے ہاتھ میں لیے اس میں دو طریقے بتائے ہیں جس کی آگے چل کر وجہ تم جو نہیں ہے اینجل تم کا ہاتھ مقدس ہے اینجل کی کچھ تین ہے اور اس کے بعد آ کر لیننگ آتا ہے اور لیننگ کے زمانے میں جو بچہ نے اس جو ہے کچھ عملی طور پر بدلوس میں آئی اینجل جب ان کی تعلیمات سے بھی معلوم ہوتا ہے تو اس رجوع تعلیم کے طور پر ایک طرح اگر اویلیٹ نیوز کے کیا اویلیٹ ملی ہے ایک چکائی اور چکائی کا معنی یہ ہے کہ آخرت طبقات کی جو غریب زیادہ ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے کیونکہ پوری کی پوری تاریخ ہے طبقاتی جنگ کا یعنی طبقاتی جنگ کا نام جو ہے وہ تاریخ ہے تو طبقات اہمیہ جو جو طبقات ہیں ایک درد میں ہوتا ہے لڑکیا ہوتا ہے کہ مجھے میری لسٹ نہیں آتے بھائی یہاں سے جو نچلا طبقہ ہے وہ کیونکہ زیادہ جو والا ہوتا ہے وہ ٹکرائے گا اور آخر اس کا اونچا ہوگا لیکن یہ سرکار کی بات بڑی لمبی ہے ہزاروں سبزیاں گزر گئی اس لیے کیونکہ تم حق پر ہو نار تمہارا میں لے لیا ہے تو حق کو کو وجود میں لانے کے لیے جائز نہ جائز طریقے تم اختیار کر سکتے ہو اختیار کرو وہی نشت طریقہ جو ہے کہ مارنے سے جس جس سے ہے اس نشان کو ختم کر کے لیے تمہاری تو اور وقت کو یعنی خدا کو ختم کرنا اور دین کو ختم کرنا اور اس کے علاوہ بادشاہی کو اور ذمہ داری کو ختم کرنا یہ رد عمل کیا یہ بات میں نے کو کی یہ رد عمل ہے اس تین حوالوں کا جو کہ وہاں جو رکھنے ثابت تھے اور جس سے بال اس حکام پر کہا ہے کرداؤن اندر مقام آپ کرداؤن اندر مقامات آپ لا کمی لا کمی کا لا لا میں نے کائنات کے مسئر کو حالات میں نگاہ ڈالی ہے کیا یہ تین چیزیں موٹی موٹی دکھائی دی ہیں تو ان دیے حیات میں نہ لاسلا کی حکومت نہیں میری تو یہ کی حکومت ہوتی ہے اس کے بعد میں کامیاب کر دیتا ہوں میری انار دوسری چیز کی لا خلیفہ کوئی دین نہیں لا علاق کوئی خدا اس بنا پر جب مین میں سن انیس سو سترہ میں تحریر کے روپ کو حکومت کیا تھا اس نے بہت یہ اعلان کیا تھا کہ آج میں نے ویل کی سگنی کا سدا کو نکال کے بات بنیاد کی فلاح فلسفے کی کیا میں یہ کہا کروں کہ فیچنپل کی بنیاد جو ہے وہ ہے انکار خدا انکار آخرت دن کے مطابق اور اقرار کے تو اور آپ دیکھیے ادھر ہمارا اسلام جو ہے اقرار خدا اقرار آخرت اور دوسانی ہے ادھر انکار خدا انکار آخرت بھی اور اقرار اور اترارے ہے وہاں لہن اور یہ دونوں پہلے لائن میں چلیں گے نہ ملے ہیں نہ مل سکیں گے اگر کوئی کہتا ہے تو کئی کن اسلام ہے تو میں پیسے دن کو پنجا آنے میں کریں گے جو ہے صحیح گیا سبھی کا یہ ہے سو گا تیوہار کی دنیا خدا تین کی رکھی ہوئی اس کی پہلی مدد کی رکھی ہوئی میں یہ کہا کروں کہ جس کے پاس قرآن ہے وہ کہتے کہ کیا کرے جس کے پاس محمد رسول اللہ ہے وہ میں کو کیا کرے گا وہ مائی کو کیا کرے گا میں تو کہا کہ میری گئی ہے جو ہمیں خدا اس کے رسول سے ہٹا اور آپ دیکھا کہ کے دنوں میں کافی بندہ ناچ ناچتے ہیں بلکہ ہی کہیں پہ لانے کی ہو گئی میں نہیں چاہتا کہ کون سا کا رکھتا تھا یا نہیں تھا اس سے نہیں ہے لیکن یہاں تک ان کے قریب کا ویسا تھا ان کا تعلق ہے جو کہ ان کے نئی انڈے ہیں کس یاد ہے بہرحال اس بات کے کے لیے ہم دل میں بات کر رہے ہیں ان سے یہ کر رہا تھا کہ سوشلزم کی بنیادیں جو ہیں وہ اسلام کے انجیکشن کی جاتا ہے اور آئیے یہ کون سے پہلو ہیں جن پہلوؤں کو دیکھ کے لوگ کے سدائی ہو جاتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت غریب ہوتی ہے اور وجہ یہی ہے کہ جب تک کے اسلام کا نظام چالو نہیں ہوتا صحیح نظام چالو نہیں ہوتا مال سے مالدار سے مالدار پر بنتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب سے پر بنا جاتا ہے اور رشتے مال تو ہر چیز ہوتی ہے مال کی روپ چہرے دن میں ہوتی ہے ہم دیکھیں گے بھائی فلاں بندے میں چل رہا ہے ہم نیچے ہم کارے نیچے رہے ہیں یہ کار والے ہوتے ہیں دے آتے ہوئے چلے جا رہے ہیں آخر وہ پلاٹر بند ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایسی حالت میں کیوں ہیں ان ان کے پاس کیوں ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہار کے پاس ہار ہے اور ان اطلاع ہے نا اینڈ ہار نا رکھنے والے نادار اور مالدار اور مالدار کو نادار کی سب کلک آئی جب نادار کی سب کلک آئی مالدار سے تو نادار نے کہا کہ بھائی یہ جو آگ ہے ان کے ساتھ کیوں رہے ملے میں یہی کہا کہ اگر مال گری کی ہے تو مالدار کی جو نہیں گرا غریب کی دیر میں آ کر تبھی ہو جائے گا اگر اچھا ہے تو وہاں بھی اچھا ہے یہاں بھی اچھا اب چیز جو ہے کہ امیر کے حص تو آج تک انسانوں کے پیڑ کے اندر ہے مال و دولت کی سے ہے فیشلزم اس لیے مزدور سکتا ہے مضبوط بھی سمجھتا ہے کہ غالباً اگر آ جائے گی تو اور اویلیبل بن جائے گی سب کی زمین ہم تک چیز ہو جائے گی یہاں ایک کا محدود کرتا ہوں جتنی والے نانا اور یعنی ہے تو جتنا یعنی اس جتنے جتنے پرانا نظام ہے کوئی اس کا نظام نہیں ہوگا ہم تو یہ سمجھتے ہیں سر تقسیم دولت ہو جائے گی تقریبت بنی ہو جائے گی یہاں آپ یہ سوچیے کہ کمیونسٹ نظام میں جو پارٹی امپاور ہوتی ہے وہاں سے ایک پارٹی ہوتی ہے دوسری پارٹی نہیں ہوتی ہونی پارٹی اور اس کو کمیونسٹ پارٹی کہتے ہیں اور اس کے نمبر بھی بڑی مشکلوں کے بعد بنتے ہیں ہر سخت یعنی دنیا میں سب سے مشکل کسی پارٹی کا جو نمبر بننا ہے تو وہ کمیونسٹ پارٹی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے بن ایسی کوئی بات دے ڈالی جا رہی تھی کوئی ابتدا کی جا رہی تھی کہ بچوں کے ہاتھ کو آج تک لگا دیا جائے اور وہ برداشت کر سکیں تو پھر نمبر بنیں گے ورنہ نہیں بنے گے جن لوگوں کے سامنے ایسی دن تھی تو کمیونٹ کی غور کی تاریخ نہیں ہے میں تو کہہ رہی گی کہ یہ کوئی بات ہے تو جس کو دیکھنا ہے تو کیسے جا سکتا ہے میں سب چاہ رہا ہوں کیا لے کے یہ میرا جانا ہو جاتا ہے میں دیکھ چکا ہوں کہ وہاں کے اندر کے حالات کیا ہیں خدا کی قسم اگر ان کے کچھ پانچ ہزار کتابیں تازہ کے خلاف میں پہلے کے دیتا تو وہ اتنا مخالف نہ ہوتا یہاں جہاں وہاں کے بیس پندرہ پچیس دن کے میں ان کو مخالف کرتا قتل کھا ہیں تو بات یہ ہے کہ دور کے گھر کہانے ہمیں اچھا کر کے بتایا جاتا ہے وہاں کمیونسٹ پارٹی ہوتی ہے اس کے ممبر بننا انتہائی مشکل ہوتا ہے کئی ان سے نکالا جاتا ہے کمیونسٹ پارٹی کی مثال جو ہوتی ہے یہ ایک مخصوصی نواز کی مثال کریں گے نیچے ہر سوچتے سوچتے یعنی جیسے کہ آپ کے ملک میں پانچ مینا ہے تو غلط ہے نا کیا نام ہے نظام دیجیے نظام پہلے دیجیے ہوں گے پھر نہیں ہوں گے پھر نہیں ہوں گے ایک پید ہوں گے اسی سے پھر وہاں جو ہے تمام اختیارات کلی کل آ جاتا ہے جب secretary general of communist party اس کے اختیار میں آ جاتا ہے اس پہ کم ہماری ہوتے ہیں اور وہ کھیتی جو ہوتا ہے اس کی رائے کے خلاف اگر بیریا ہو اگر کوئی دوسرا ہو ہاں جی، سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے توڑا نہیں جاتا تو اور جتنی بھی دولت کو مال جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی کہ برابر تقسیم کر دی جائے وہاں مملکت کی ملکیت ہے تمام دولت وہاں مملکت کی ملکیت ہے تمام زمین وہاں مملکت کی ملکیت ہے تمام سرمایہ اور اس کو چلانے والا اقتدار نام کس کے پاس ہے کمیونسٹ پارٹی کے پاس اور کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کا کیسا گھٹتا کون ہے سیکٹری جنرل اور سیکٹری جنرل اپنے جیسے خود بن جاتا ہے جیسے وہ خرچوٹ تھا یعنی جیسے وہ خرچوٹ تھا وہ اس کے بعد ساتھ پال جا چکا تھا وہ اس کے بعد آپ بلگانے پہلے دیکھیے بلگانے بلگانی جو تھا اس میں یہ ڈونے کی چل نہیں سکتی فیکٹری سنگان میں آپ کو یاد ہوگا جب بلگانی یہاں آیا تھا تو اس کے ساتھ پاک تھا یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیکٹری جو ہے وہ اس الگ آ رہے اور چیز کے اوپر جب یہ موجودہ بنانے میں اس وقت جو ہے کیا نام ہے ہیں جی۔ یہ امتا دیکھتے ہیں کیونکہ دل کا ایک کرار ہے موجودہ میں تو یہ دل جو ہے وہ حقیقت میں اپنے ساتھ اس کے ساتھ کے طور پر لگی ہوا جو پستک کی جنت ہے یہ اس بنا تک تعلیم کی طرح آل ان آل نہیں ہے تالم آل ان آل تھا یا خوشیت تھا کچھ افطار آل ان آل رہا ہے اتنا مستق تھا کہ جو میں نے دیا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ تعلیم پیٹتے تھے وہ جوتا لگا کے پیٹ کر رہا ہے آپ کو معلوم تک تو یہ مجھے اقتدار ہوتا ہے تو تمام دولت ٹھیک کر اس میں آ جاتی ہے اور جب ٹھیک کر آ جاتی ہے تو پھر تقسیم دولت کا یہ رخ ہے کہ جو کمیونسٹ پارٹی سے ہانی ہوں گے تو ان میں تقسیم ہوگی یہاں اس لوگوں دیکھ لیجیے کہ جو پارٹی جب تک اقتدار آتی ہے وہ میں کسی اپنے وہ حملہ نہیں کرتا لیکن حقیقت یہ ہے حقیقت نہیں سکھائی جا سکتی اسی کو ملیں میں جو پارٹی سے متعلق ہے جس سے کم ہی ملیں گے اسی طور سے پہلے ملتے ہیں بڑھائی نہیں ہوئی ہے کہ میں گیا پہلے کی بات کروں بہت تیس لاکھ کے سلمان تھے دس لاکھ کے قریب سے کر چکے ہیں وجہ یہ کہ بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں وہ پندرہ سو یا یعنی پندرہ کہ نو سے یا پندرہ سو تین سے مسلمانوں کے جو اقتدار کر ٹرپن تھے تو ترکوں کے بعد نے ترکوں نے بہت ساری ذمہ داریاں دے رکھی تھیں تو انہوں نے آ کے ذمہ داریاں ختم کر تو مسلمان جو ذمہ دار تھے ان کو ختم ہو گئے اس کے بعد دوسرے ملازم تھے ملازمت کس ملے جو کہ میں اختیار ہوں کمیونسٹ ہوں تو کمیونسٹ ہونے کا منع یہ ہے کہ میں خدا ملک ہوں اچھا اور خدا ملک ہے تو جو دل والا مسلمان ہے وہ کہاں گرم کرے کچھ مارے گئے کچھ ہنکت کر گئے کچھ باقی رہ گئے تو ایسے میں پسند کھا کر ہوں تو ایسا دکھائی دیتا ہوں کوٹ سے میں بات کر رہا ہوں تو کوٹ میں سارا یہ وغیرہ میں بھی یہی حالات ہیں جہاں وہ سروڑو جو ہے وہاں زیادہ مسلمان ہیں کوٹ میں یہ نہیں جب ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ کسی نے شیشے میں خون کو لیا ہے اس لیے نہیں سے مانو ملازمت نہیں تین ملازمت اسے ملے وہ کلوس تھے اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ تھی دکانیں تھی تجارت تھی دکانیں ہو گئی کلیکٹو شاپ کلیکٹو شاپ جب کسے ملے وہ رکنیٹ تھے اور جب کلیکٹو شاپ ہی نہیں تو مسلمان کیا کریں تو پھر تو میرے کرنے کا مدعا یہ دوسری چیز یہ تھی دکانوں کی تجارت کی دکانیں ہو گئی کلیکٹو شاپ کلیکٹو شاپ جب کسی ملے جیسے تو تھے اور جب کلیکٹو شاپ بھی نہیں تو مسلمان کیا کریں تو پوری سال ہے تو میرے کرنے کا مدعا ہے کہ جو سکھ میں تمام اقتدار اعلیٰ نالی ہے جو سیاسی ہے سب لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ جیسے بھی چلاتے ہیں چلاتے رہتے ہیں اور تیسرے آئن پیشن کے پیچھے ہوتا ہے آئن شبدوں کے پیچھے ہوتا ہے اس کی ہم تک پہنچ کھلتی اور ہم زندہ باد قرم کے نارے لگانے کی دیتے ہیں اگر ہم تک کھل جائے تو چیتر کی حقیقت کیا ہے وہاں مال اور تقسیم نہیں ہوتا سب لوگوں کے پاس اس میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سب دار ہوتے ہیں بہت بڑا سرمایہ دار ہو جاتا ہے اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر اخلاق بات بھی آتی ہے اخلاق بات چلی جاتی ہے دین جاتا ہے تو جاتی ہے تو ہمارے یہاں ایک میٹن ہے کہ بارش سے بھاگے تو پرنالی کے لیے تو بارش سے ان میں اس کا حامی نہیں ہوں لیکن کسٹنٹ کے نیچے سے نکل کر اس پر کے نیچے چلے جاتے ہیں رہنمائی میں چلا ہو جاتے ہیں اس کے مقابلے میں اسلام میں آئے تو اسلام میں جن چیزوں کے مفاد کو لے کر کمیونزم اٹھتا ہے اسلام ان کا جو حل پیش کرتا ہے وہ انتہائی منصفانہ انتہائی آگ لانا اور ایسا ہے کہ اسلام کی تاریخ ہم آپ تو نہیں جاتے آپ ہیں مطلب ہم تک ہم دنیا میں ہماری زندگی ہی تھی ہم تو بارہ سو سال یہ تو تو سترہ سو عیسوی کے بعد میں تھا سترہ سو عیسوی کے پہلے اس کا کیا نام کہا تھا بار ٹیوب ہمارے لیے بات اور ہم سے تمام دنیا میں کہ ہمارا ہزار جب گیارہ سو سال تک جو نظام جاری رہا تو میں نے آپ کو مثالیں دی کہ کئی نظام آئے جن کے رد عمل کے طور سے کمیونزم پیدا ہوا لیکن اسلام میں آپ بتائیے کہیں کمیونزم پیدا ہوا کسی جگہ پر کسی ملک میں کسی جگہ پر اس سے یہ بات ہو رہی تھی کہ چالیس سال بعد اسلام ختم ہو گیا تھا یہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہوائی کسی دشمن میں ہوائی ہوگی میں پہلے اس کے متعلق میں بات کروں گا لیکن صحیح تھا یا غلط تھا اس لائن کی قدمیں جب تک بات تھی کوئی سب کمیونٹی کی آواز پر لگ جاتی ہوں سمسٹم لگ جاتی میں کمیونٹی کا دائی بنا اور سنٹم کا دائی بنا وجہ یہ تھی کہ ہمارا نظام ایسا آگے لانا تھا کہ غریب غریب پر نہیں ہوتا تھا اور اس سی میں آپ کی خدمت میں سے اسلامی میں آ جاتی ہے مساوات نالی مساوات مالی نالی قانونی مساوات واٹ یعنی اور کیا ہے مساوات مالی مساوات کے رکنی رکنے کے لحاظ سے مساوات مساوات قانونی اور چیز نے سمجھ لیجیے ہاں جی؟ اب دیکھیے پنسائن کے اندر ابھی سے جو ہوتا ہے جب کا کہ حکم میں سلام پیٹ پیٹس سلام کا یوں کیا ہو گیا اسلام نے پیٹک کو مال پر رکھا ہی نہیں اسلام نے کہا ان کو ہم کو اللہ ہے اسلام میں جو بلال کی عزت ہے وہ اس کی عزت کروں آج بھی عزت ہے غلام میں یہ کہوں غلام غلام کہتے ہیں کئی وقت ہوتا تو میں کرتا کہ اسلام کی کیا ہے کیا تھی کیا نعمت تھی آپ کہیے گا غلام غلام کو نہیں ہے کسی ملک میں کسی ٹائم میں آپ نے دیکھا خاندان بلانا آپ کے ملک میں خاندان غلاموں کی حکومت ہوئی ہاں، کسی نے کہا ہے سلاسی ہے غلام محمد سلاسی ہے غلام محمد غلامان محمد ہے سلاسی اسلام نے تو غلام میں غلام کرنے نے لیے کہ بڑے بلکہ کے پیسٹ کے لحاظ سے امنی پیسے سے کچنا بھی سب کا بھی سمجھا جاتا ہے لیکن ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں میرے آپ کا سید لمبا حدیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی وسلم نے جس وقت کابت اللہ کو فتح کیا ہے اس وقت کعبہ کی طرف دیکھنے لیا بک کے خلافت تک کی طرف لیکن کعبہ کی سر پر حضرت بلال کے تحت چل جاؤ تو وہاں جا کر نارے تحریر یعنی سبتا دان کی آدان کرو ایسی جو تھے سفلان ابن نہیں اور اکیلا ابن ابھی جو دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے کہنے لگے کہ کاش آج کے دن سے پہلے ہم مر جاتے کہ کے ہوتے ہوئے یہ کالا کئی کاڈے دلک کاڈے کے سب کو کھڑا ہو کر اللہ کا نام چکا درجہ دیکھیے کہ کس مقام پر سید بنا عمر ہمارے فاروقی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلاف سے جمانے میں چاہتے تھو سنا ابھی وقت آپ کا سلیہ بنا دلال ابھی وکر ہمارے سردار تھے جنہوں نے ہمارے سردار دلال کو آزاد کیا یہ مقام ہے اس طبقے جس سے آپ انگریزوں کے استعمال بہت ڈاؤن پیدل ایسا موٹے لگتا ہے کہ ہمارے ضلع کے نیچے ہے ہاں؟ یہ سب کے نیچے بڑی ہوئی انسانی نے کچھ جھٹنے کے لحاظ سے وہاں پہنچایا اچھا یہ ہو گیا اور قانون کے لحاظ سے قانون کے لحاظ سے یہ کیا ہو یا گدا ہو امیر ہو یہ محمد کبھی ابھی اللہ ہٹایا کا جو مقام ہے آپ سب جانتے ہیں دانا دے بس اور جس مقام کے نیچے ان کا مقام کو بیان کر سکتا ہے جس میں نیچے ایک جج کے پاس آتے ہیں وہ بھی نہیں ہے تعلیم نام ایک یہودی یہودی نے جھوٹا دعویٰ کر دیا شہادتوں نے جھوٹیا تک کر دی یہ آتے ہیں تو قابو فور جو ہے یہ نہیں کرتا کہ ابھی انہوں نے کل آ گئے اور ان کے لیے کوئی خاص بھی پاور ہو گئی ہے وہ سب سے کھڑا کرتا ہے یہودی یہ کھڑا کرتا ہے حضرت طیب ہے تو کبھی رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کیا کرو اگر تم نے میری رعایت کی ہوتی تو آج کے دن کے بعد اس کو ہوتا کرنا ہوتا فاصلہ بھی کریں جو ہے ان کو شہادت اس کے حق میں اس کے حق میں دے دیتا ہے یہ کے حق اور یہ کے حق میں جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں آپ حق تک ہو میں نے دوسری شہادتیں سب کی تھی لیکن میں نے اس لیے دیکھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام میں ادب کی ہے یا نہیں آج میں نے دیکھ لیا نہیں مل جاتا اللہ تو ادب کا یہ حال قانون کے بارے میں اگر ہم یورپ کی جیسے اس کی ڈسکریمنیشن ہے اس کا تذکرہ کریں تو کالے اور گورے کی تقریب اگر ملکہ اور برطانیہ سے ملتا ہاں، یعنی جو ہے رسٹن سے اگر اپنے ہاتھ سے قتل کر دے ملتا ہے برطانیہ تو سب ملتا یعنی برطانیہ کی بڑے سے بڑی عدالت اس کو میں نہیں کرا دے سکتی کیونکہ یہ جو ہے امین ہے لا امین کی تو مطلب آتی ہے اسلام میں یہ کہ اگر امیر میں نہیں کسی کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کرتے تو اس کے ساتھ اضافی معاملہ تو مساوات اب یہاں تک آ گئی اور مساوات مالی کا حال یہ ہے کہ اللہ خبر تعالیٰ نے میں کروں گا وقت نہیں اگر گزر چکا کام اللہ نے دیکھو اسلام کے نظریہ معاشیات کے جو سابق حکیم ہیں جنہیں ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں اسلام نے مال کو زمین کو تمام جائیدادوں کو دے سکتی ہے کسی انسان کی اصل حیثیت قرار نہیں دیا بلکہ کہا اللہ صد اللہ مال سب اللہ کا تمہارے پاس اگر ہے تو یہ ایک امانت ہے اور امانت جب ہے تو امانت میں جس طور سے نوٹ میں استعمال کرنے کا کہوں گا گے اس کے خلاف ہاں جی؟ تو اب جب اللہ کا مال ہے تو اللہ نے اس مال میں غریب کا حق رکھ دیا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے آج حق ہفتے ہی جو نہ ہٹا دے غریبوں کو ان کا حق دے دے غلے کے سپنے کے دن جب خیرات نہیں ہے تو ہم خیرات تو کہہ دیتے ہیں خیرات کے معنی جیتے چھوٹی سی یونٹ پیدا ہوتے خیرات کا لگتی نے کیا غریب لیکن ہم نے بچے دے دیا بنایا ہے دے دیا تو ہمارے بزرگ کا کھیل ہے فرماتے ہیں نہیں کہ فکر کرو تو یہ فکرات ہے ورنہ تم ایک فریضے سے ماہر رہ جاتے نماز کیا آپ بڑا جوتے آدمی کو بھی کر سکتے ہیں لکات بڑا جوتے آدمی کو کر سکتے ہیں تو حق میں خبر کو حق ہے اب حق آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا یعنی گویا غریب کا مفاد مالدار کا دین بنا دیا تیار کیا غریب کا مفاد مالدار کا دین بنا دیا گیا ایک ایسا دین بنایا گیا کہ قرآن میں جو سخت سخت سخت سزائیں آئی ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن پر زکات واجب ہوتی ہے زکات اچھا زکات ہے کیا چیز زکات یہ چیز ہے جو کہ مال کے تقاش کو جمع جنوای کو ایک جگہ تک قائم نہیں ہے میں مثال دیا یہاں بھی میں نے دو تین مرتبہ دی ہے مثال کے طور پر ایک عورت کے پاس ایک کروڑ سونا ہے ایک کروڑ تک پہلے روز تک اور وہ اسے چالو نہیں کرتی مطلب یہ کا تم کیا کہتے ہیں نہیں لاتی عمل میں نہیں لاتی سائز فرمایا ہے اب رکھتی ہے اگر چالو اس پر بسات آئے گی سالانہ بائیس اکتالیس سال کے بعد دو دن کے ساتھ کیا رہ جائے گا کیا رہ جائے گا تو تقسیم مال کی کی ضرورت لے چالیس فیصد آپ کے مال کا دس کی آپ کی زمین سے نکلنے والے ہر گلے کا دس کھانا غریب غریب کا حق ہے آپ کی جھوٹ کا ہر اچھا رہیسا غریب کا حق ہے آپ کی کپاس کا ہر اچھا رہتا غریب کا حق ہے آپ کے جہاں بھی کوئی گلہ اٹھتا ہے غریب اس میں کا حصہ غریب کا ہے اگر دس کا حصہ نکالو تمہارے ملک میں کوئی غریب رہ سکتا ہے اسی طور پر دسواں حصہ اس کا آگے بڑھیے اور یہ ہمارے چاہتے ہیں کہ بھائی مستے آپ کی کپاس کماتی ہے آپ کو کماتا ہے پہلے یہ کماتا تھا دس کا سب کا غریب کا روزہ آج کے ملک میں سے دو مادن نائن سونے کی ہے کی ہے چاندی کی ہے بیس تیس نکلے یا آتی ہے کیا بہتر نکلے اس کی آمدن کا پانچ حصہ حصہ یا دیلے پانچ میں حصہ غریب کا حق ہے یہ غریب رہ سکتا حکومت کا بھی حکم حکومت اگر گئی اس ٹائم میں نہیں کرے گی تو حکومت بھی نہیں ہے دیکھیے سب کے طریقے اسی طور پر خیرات ہیں سب ہیں یہ کیا نام ہے سب کا فکر ہے اور یہ قانونی چیزیں نیچر اور اس کے علاوہ اخلاق کے بارے میں یہ کہ سب کچھ بہتر کی فکر کرے کہ انہوں نے دیا تھا نکال سکتا ہے تو ایسے معاشرے میں چیز پیدا ہو سکتی ہے سبھی ناخت کا قانون جسے آج ہم لاتے نہیں آپ کے پاس پانچ ہزار غریب زمین ہے تو اسلام میں الحمد للہ ابھی پلاننگ نہیں ہے حق بات باتھی ہوتی ہے تو خطا ہو جاتا ہے آج کے پانچ بیٹے ہوئے تو آج کی نسل میں کیا ہوا کہ پانچ ہزار سے ایک ہزار تک پہنچ گئے اور پھر آگے پانچ پانچ لے لیجیے ڈھائی سو تو آئے ایک تو کچھ دن میں ادھر ادھر ادھر تکنالوجی ختم ہو گئے اگر آپ کہیں گے بھائی یہ بنانا تو میکینک اس کا ہے ایگریکلچر کا یا کس کا ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ پانچ کے طور اکٹھا کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے نہیں ویسے بھی تقسیم ہوتی اچھا ایک اور بات سرمایہ داری کے نظام کی بنیاد جس طرح کہ سرمایہ داری کا نظام قائم ہوتا ہے سب سے پہلا تین جو ہے سرمایہ داری کا تین دوسرا گیم آف دا ٹین ہے گیم آف دا ٹین کما ستہ بادی وغیرہ جو چیز اور سی سی چیز ہولڈنگ جسے سطح کرتے ہیں اور سی چیز ناجائز منافع وغیرہ میں وہ آمدنی سے کیا ہے اسلام نے سوپ کو حرام کر دیا بنیادی آئے سوپ کو ختم کرو تو زمانے دار نہیں ہو سکتا سوپ ختم کر دیا کمار ختم کر دیا رشوت ختم کر دی ناجائز چیزیں ختم کر دی ہوڈنگ کو ختم کر دیا ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا تو آمد کے نام ذرائع ختم جو سرمایہ داری کو بناتے ہیں تو دو جب چیز ویسے تقسیم ہوتی ہے تو سوچ میں اسلامی ایک رہا جس میں خدا بھی ہے آپ ہے سب کچھ ہے وہ اچھا ہے یہ فیصل میں اچھا ہے اسلام کو اسلام کے رخ سے دیکھو انہیں یقین کرو کہ یہ خدا کا دین ہے اور خدا ہم پر رحیم ہے انہوں نے ہماری دنیا کو بنانے کے لیے جو ہمیں ستاری نظام دیا وہ جتنا جانے اور مانے غریب اور امیر آقا اور مولا اور میں معصوم جن میں ستارے انسانیہ کے لیے جتنا اس میں فائدہ ہے کسی دوسرے نظام نظام کام نہیں ہو سکتا غالب آپ کے سامنے اتن چیزیں آ گئی ہوں گی میں ختم ہو چکا ہوں سارے دے دیتا ہوں اسلام کی بنیاد اقرار خدا اقرار رسالت اقرار آخرت اور روحانیت کے بنانے پر ہے اور ضمنی طور پر وہ دنیا کے لیے ایک ایسا آگانہ اور ان کو پانا نظام معاش دیتا ہے جس میں نہ تو مال دار زیادہ مالدار ہوتا ہے نہ غریب زیادہ غریب ہوتا ہے بلکہ سب تقریباً قریب قریب رہتے ہیں اور پھر کی عزت کا مدار مال کو نہیں بنایا گیا اس بنا پر دولت والوں کو دیکھ کر غریب بہت طور پر پریشان نہیں ہوتا آج بھی آج کے کی جو عزت ہے آپ کی نگاہوں میں میرا خیال ہے کہ بچہ کی وہ عزت ہے لاہور میں اگر آپ گئے ہوں تو وہاں داتا صاحب بھی ہیں نام سنا ہوگا ابھی اری انگریلی احمد اور وہاں وہ بھی ہیں کیا نام ہے کچھ دنوں تک جو یہاں ہندوستان ان کے مانوں کے سکنٹ تھے انہیں بھی رسیم تھے دنیا جہانگیر بھی ہیں ہاں جی، میں برا نہیں کہتا ہوں جی، وہ بھی خواتین تھے راتی تھے سب کچھ تھے لیکن ان کے مداروں پر کتنا گھنٹے دیکھا ہوتا ہے ارے ہنگری رحمت اللہ علیہ کے مدار پر کتنا تو ہمارے ہیں تو فخر میں جو اسے حیض سے کھویا گیا کر جاتا ہے حیض سے کھویا گیا کس سے فقیر کا راز ورنہ ہے مالے فقیر سب سے میں کوئی ہوں ہمارے ہاں ہمارے آپ کا سمجھ بن گیا ہے تو ہم اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کرنا ہے المال فخر تو یہ کہا فخر فخر تو یہ تو ہی ہماری دنیا اس کے مقابلے میں اس کے متعلق کیا دیا انکار خدا انکار آخرت اور اخلاقی اقدار کا انکار یہ ہے اس کی بنیاد ایک جو مزدوروں کو دیے جانے کے نام پر لوٹا پسیتا جاتا ہے آپ کسی مال بات کو اس کا مال کمیونزم میں آ کر سوشل سوشلزم میں آ کر اس کے دل کی رضامندی سے نہیں لیں گے وہاں امیر جو ہے عبادت کلیکٹر اسلام میں غریب کو دے گا اور وہاں جو ہے امیر سے زبردستی میں کر لے گا اور وہ ایک سے میں آ جائے گا جس کا حاصل ایک مقدار ہوگا اور وہ جسے چاہے گا دے گا جسے چاہے گا نہیں دے گا اور فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے دنیا بدن فیصلہ ہاتھ میں ہے تیرے دنیا بدن دل اسلام اور نگن فیصلہ مستقل مانا یہ ہوئے کہ اسلام کے ساتھ کسی دوسرے عزم کا پین نہیں لگ سکتا اور اسلامی فیشم کی اصطلاح مانن بھی غلط ہے اور حقیقت بھی غلط ہے مدم بھی غلط ہے کیا آپ